حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم قبیلہ ربیہ کے لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار حائل ہیں ہم آپ کے پاس صرف حرمت کے مہینوں میں آ سکتے ہیں لہٰذا آپ ہمیں ایسی بات فرما دیجئے جسے ہم پکڑ لیں اور اپنے پیچھے والوں کو بھی اس کی دعوت دیں آپ نے فرمایا میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار سے منع کرتا ہوں اللہ پر ایمان اور لا الہ الا اللہ کی شہادت اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک عدد کی گرہ بنائی یعنی ایک کا اشارہ کیا مسدن نے صرف ایمان باللہ کا ذکر کیا پھر آپ نے انہیں اس کی وضاحت فرمائی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرنا زکات دینا اور جو غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا اور میں تمہیں کدو کے برتن یعنی تومبے سبز برتن جس پر کسی طرح کا روغن ملا گیا ہو روغن زفت لگے برتن اور روغن قیر لگے برتن سے منع کرتا ہوں ابن عبید نے مقیر کے بجائے نقیر یعنی لکڑی کو کھوکھلا کر کے بنایا ہوا برتن کا لفظ کہا جبکہ مسدت نے نقیر اور مقیر کہا انہوں نے مزفت کا ذکر نہیں کیا امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ سند میں مذکور ابو جمرہ کا نام نصر بن عمران زبعی ہے سننے داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بانوے